سورت التقویر ویسے تو یہ چار سورتوں کا جو یہ آیا ہے دو دو کے دو جوڑے ہو چکے اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں لیکن یہ کہ چار سورتیں تقویر انفطار متفقین اور انشقا یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک ایک گروپ بنتی ہیں لیکن وہ بعد میں سال بعد اب وقت چونکہ ہے ابھی ہمارے پاس دس منٹ لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی اب یہ قیامت کے حالات ہیں کیسے ہوں گے کب ہوں گے ویزن نجوم ان اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے ویزل جبال و سیرت جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے ویزل اشار و قلت اور جبکہ گابھن لیا والی جو ہے اوٹنیاں وہ کھلی پھریں گی یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متا ہوتی تھی اوٹنی ہے اور اس کا حمل جو ہے وز حمل کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے استعمال کر رکھتے تھے سیوا کرتے تھے اس وقت کس کو فکر ہوگی خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹلیوں کے حمل کی کس کو فکر ہے ویزل اشاروں اٹھتے لگ وہ ایسی پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ویزل وہ ہوش و ہوش رکھ اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی وہ بہار و سجرت اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے ابالے جائیں گے یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا وہاں فجرت ہے یا سجرت ہے محسوس ایسا ہوتا ہے اللہ عالم کہ زمین کو جب پھینکا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی ڈیریں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ امل رہے ہوں گے اور ابل کر جو ہے ان بخارات بنیں گے ادل بہار سجرت و ادل نفوس زوم میں جب اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے یا علیحدہ یو زم جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا وہ عید مؤود سہولت اور جب کہ وہ لڑکی وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بے ائی زمبین کو تلت کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی دیکھیے کس قدر لطیف ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا بے ائی ضم قتلت کو صحف و نوشرت جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی آباد نامے وائز عزت سبا کوشت اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی جیسے جانوروں کی کھال جب اتار دی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں پیدم شکت تناؤ فکانت ور رتن کا دیہان تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھاد اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ کی ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی ولّم عالم جہین جہیم رقط اور جب کہ جہنم دہکائی جائے گی ویزل جنت عزل اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی ان تیرہ آیتوں کے بعد فرمایا عالمت مت احبرت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے کیا حاضر کی ہے کیا عمل لے کر آئی ہے اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا کٹھا آ جائے فلاؤ سے وہ ملک الجواری کنس و لے لے گا آساس تو نہیں قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں الجوار کنس اور پھر وہ دبک جاتے ہیں اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبین عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلاً مصنظہ مشتری مزید زہرا عطارت کی چالیس ڈھپ سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے یہ سیدھی راہ ہوئی کبھی چھٹک کر الٹے پھرے اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے ہیں یہ گویا کہ اس کا نقشہ ہے اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسٹرانومی والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس سے کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے ان کی قسم کھائی و لہ ہے نفس یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جب رات روانہ ہونے لگے پیٹ موڑے و لہ لا ادبرا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں جب رات پیٹ موڑتی ہے جا رہی ہے وہ لہ آسا آسا و صبح ہے اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے بہت ہی لطیف ہے صبح کے وقت جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا کو نکلا ہے گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا وہ صبح گا تنفسا اب یہ قسمیں کھا کر ان لقول و رسول ان کریم یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان لقول رسول کریم وہاں رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یصطفی من الملائے کے رسول و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ السلام وسلام اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی تو اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں رسول کریم بشر یعنی محمد رسول کریم ملک یعنی جبرائیل اور ان کی ملاقات کا معاملہ وہ میں سورہ مت النجم میں جو معاملہ آیا تھا افوق مبین پر افوق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے ملک ادرا اور نظرت النخرا ان سزت المنتہا اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سزت المنتہا کے پاس شب راج میں ان لقول رسول ان کریم زی قوت ان ان دزل عرش مکیم وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے ان دزل عرش مقیم بہت پائے والا مقربین میں سے وہ تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے وہ متا ہے صرف سالار ہے فرشتوں کا اس کا حکم مانا جاتا ہے سب معامین اور اس کے ساتھی دار ہے مجال نہیں ہے کہ کسی کی تلفی کرے وما صاحب کمب مجنون اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے اب دیکھیے اس کے بالکل بڑا شکل تھی سورت النجم میں لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے ہی جہاں بھی ستارے فلاح سے مبل کنس الجوار بھی کنس وہاں تھی ون نجم ازا ہوا ماں ول صاحب کم وہاں صاحب کم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحب حکم تک لائی گئی اصلی ترتیب ہے صرف وہی فرق ہے ما غل صاحب حکم وما غوا وما قوان الحوا ان ہوا واہ یوحا اللہ شدید القوا وہاں شدید القوا حضرت جبیل کو کہا تھا یہاں بھی زی قوت دا دل سے مکین تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے رویت جبرائیل ثابت ہے وہ لفظ جو آیا تھا صورت النجم میں بال دنا فتد اللہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا وبا ہوا الغیب بزمین اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو یہ حریث اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں ایک ہی شے کے دو اسپیکٹس ہیں یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے چالیس برس جو گزرے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی کاہدوں کے ساتھ دوستی گاٹھی غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی کوئی تپسیاں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملے ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں کاہن کو اگر کوئی وہ ہلدی کی گانٹھ مل جاتی ہے تو اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا ہے اس کے پیسے مانگتا ہے نذرانے مانگتا ہے پھر کہیں جا کے کوئی خبر دیتا ہے ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سب عالم غیب ہے فرشتہ عالم غیب میں سے ہے اس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے وبا ہوا بے قول شیطان الرجیم اور یہ ہرگز کسی شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے یعنی کچھ شیاتی نے جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے معاذ اللہ یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے فلاح سب ماں تم سرون و مالا تم سرون میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ان نحول قول و رسول کریم وما ہوا بے قول شاعر کلی لما تو برون ولا قول کاہن کلی لما تذکرون اب جیسے کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی وہ مالا تب رون میں سے ہے اور شاعر جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے وہ ان میں سے ہے کہ ماں تب فلاح سے و ماں تب رون و مالا تب سیرون ان و رسول ان کریم وما ہوا بے قول شاہر کلی لما تمون ولا بقول کاہن کلی لما تذکرون یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں فین تصحبور تو تم کدھر جا رہے ہو بجائے اس کے کہ جو وہی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے اپنے دلوں کو منور کرو اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو کدھر جا رہے ہو ان ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت یاد دہانی ذکر کا لفظ یاد دہانی اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا پردے پڑ گئے تھے تمہاری توجہ نہیں رہی تھی تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے بلا کل لذین نس اللہ پانساہم الفساہم اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشیسنیس کو جو گورنمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے یہ من شاہ من کو منگستقین ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو بھی تعلیم ہوگا ہدایت کا جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے وما کشا اللہ شاء اللہ پھر وہی بات تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ دو مشیتیں ملتی ہیں تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے تب کام ہوگا اللہ کا عزم ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی تمہارا ارادہ ہوگا تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھوستا نہیں زبردستی ٹھونس دے تو پھر جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اللہ ان شاء اللہ رب العالمین تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے